نہیں آج بھی تشنگی کی قسمت میں یہ شوری مسئلہ ہے کہ تشنگی تشنگی کی اطلاع میں فتح ادن سے آج بھی تشنگی کی قسمت میں جی۔ سم میں قاتل ہے سلسبیل نہیں آج بھی آج بھی تشنگی کی قسمت میں سم میں قاتل ہے سلسبیل نہیں اے کشادہ آزن سے روح زمین ہمہ مٹھیا مدہ ہے کشادہ اگر سے روئے زمین حرم و غیر بے ہے کشادہ اگر حرم و غیر بے فصیل نہیں زندگی اپنے روک سے ہے تباہ زندگی اپنے روک سے ہے تباہ زندگی اپنے روک سے ہے تباہ اپنے روک سے ہے تباہ اور درما کی کچھ سبیل نہیں زندگی اپنے لوگ اور درما کی کچھ سبیل نہیں اور درما کی کچھ سبیل نہیں سب خدا کے وکیل ہیں لیکن سب خدا کے وکیل ہیں آدمی کا کوئی وکیل سب خدا کے وکیل ہیں سب اچھا، خدا کے وکیل ہے لیکن میں نہ کرو بحث ہار جاؤ گی نہ کرو بحث ہار جاؤ گی اس نے اتنی بڑی دلیل تھا